دونوں طرف سے ہے ایک تعلق اس کا انسانوں کے ساتھ ہے اور اس کا دوسرا سرا حضیرت القدس میں جا ملتا ہے حضیرہ عربی میں کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر سامان ہیں اب تو دنیا میں تعمیرات کا انداز بدل گیا پہلے زمانے میں جو گھر بنتے تھے ان میں ایک جیوڑی ہوتی تھی اب بھی پرانے گھر آپ دیکھیں اس میں جیوڑی ہوتی ہے اور ڈیوڑی کے بعد پردہ لگتا تھا کہ پیچھے گھر والے رہتے تھے اور ڈیوڑی سے بھی پہلے ایک جگہ اور بنا دیتے تھے اس میں مسافر اپنا سامان آ کر رکھتے تھے تو یہ جو مسافروں کے سامان رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو کہتے تھے عرب حضیرہ اور خود پاک بارگاہ عالی بارگاہ ایسی جگہ جو بہت پاک ہو تو وہاں سے فرشتوں کے بہت سے معاملات کا آغاز ہوتا ہے فرشتے وہ جو اللہ کے نہایت مقررین میں سے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا عرش آٹھ لے کر نازل ہوں گے یوم دن سمانیہ کے ہیں کہ آٹھ لے کر نازل ہوں گے اب یہ آٹھ کون ہیں گھوڑے ہیں انسان ہیں فرشتے ہیں اگر حدیث سے نظر نہ ہو تو مطلق قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہاں آرٹ سے مراد کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری میں یہ ارشاد فرمائی ہے تیرے پروردگار کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے آٹھ بس آرٹ کے کون ہیں رشتے انسان گھوڑے جانور کون کچھ پتا نہیں یہ حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے جو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی حدیث شریف کا انکار کر دے تو اسے خود خدا کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ حقیقت و خود کا جو سرا عالم مثال کیا کر ملتا ہے وہاں اللہ تعالی کا عرش اور اللہ کے یہاں سے جو فرشتے ہیں وہ بہت پاک جگہ ہے اور وہاں جو فرشتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے پورا پوری توجہ ان کی اللہ کی طرف ہوتی کوئی مثال اور تشریح اس عالم مادیت میں ایسی نہیں ہے جو اس عالم کو دی جا سکے عالم خود سے یا زیرت خود سے صوفیہ کرام میں جو لوگ مراقبات میں بہت رسوخ جنہیں حاصل ہو جاتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کے مدارس میں بہت ترقی اور اضافہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس موقع پہ اور کبھی موت سے پہلے انہیں حضیرت القدس دکھایا جاتا ہے اور وہ ایسی زبردست چیز ہے حضیرت القدس کہ اسے دیکھ کر خصوصیات کے جو مراتب کے جو درجات ہیں یا اللہ کے ساتھ یقین کے جو اور آگے کے درجات ہیں وہ ان کے بلند ہو جاتے ہیں اور یہ حضیرت الخد ایسی جگہ جہاں کیا کہ فرشتے ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے لیکن ان کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف ہی ہوتی کوئی مثال ایسی نہیں ہے عالم مادیت میں جس سے اس کی تشریح کی جا سکے لیکن میں تقریب تفہیم کے لیے سمجھنے کو قریب کرنے کے لیے ایسے سمجھ لو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی فلم دیکھی کہ ہم ایٹ دا ایج آ گئے یعنی کرسی کے بالکل کنارے پر آ گئے کہ خطرنے کی جاؤ ہے اسکرین پہ اور پوری توجہ اسکرین کی طرف لگ گئی کہ ابھی یہ قتل کرنے لگا ہے یہ کیا کرنے لگا ہے تو وہ اس حال میں اگر کوئی روئے تو اسے پتا چلتا ہے بچے کی آواز آ رہی ہے لیکن پوری بھرپور توجہ لگی ہوتی ہے کہ اس سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے اس طرح وہ عالم قدس میں اللہ کی طرف ہم لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا نظام یہ چیزیں <clears throat> ان کے سامنے ہوتی ہیں اس لیے جن حضرات کا موقف یہ ہے کہ انبیاء علیہ صلاح السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں وہ اس کو تو مانتے ہی ہیں کہ حضیرت القدس میں انبیاء علیہ صلاح السلام کی ارواح ہوتی ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بھی وہاں جگہ ملی ہے اور اس کے اثر سے جسم مبارک محفوظ ہے یہ الگ بات ہے کہ اس نظریے میں اس بات کی کیا کیا بیچی ہیں لیکن اتنا وہ مانتے ہیں اور اس حضیرت القدس سے جو لوگ کامیاب جو لوگ قیامت میں متعارف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حضیرت القدس نے جن لوگوں کو جگہ دے گا آپ کو شاید حیرت یہ حدیث سن کے مگر مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان شراب سے توبہ کر لے اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قدم ہے میں اس قیامت میں حضیرت القدس سے کچھ پلاؤں بہت بڑی بشارت کہ اگر کوئی پیتا ہو اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے حضیرت القدس سے اس جگہ سے جہاں فرشتے ہیں خدا کے اور وہ فرشتے کے کرتے کیا ہیں وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں دس دعائیں دیتے رہتے ہیں لانت بیچتے رہتے ہیں ظالموں پر جو دنیا میں ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں اور وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ بروزگار اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کر اور جو صحیح معنی میں اہل علم ہوتے ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کا اثر وہاں پہنچتا ہے اس لیے یہ عجیب دنیا ہے آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گناہ کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے باپ دادا پر دادا نیک لوگ تھے اب اولاد کی کرتوت کرتی ہے نا کبھی اس کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے اگر وہ حضیر بالکل اس میں ہے یا اللہ کے کہیں اور بارگاہ میں ہیں تو اس کا اثر پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ پھر اس سے اپار کرتے ہیں وہاں دعا کرتے ہیں اور کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو انہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نیکی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی معنی میں سیوتی رحمت اللہ نے وہ احادیث لکھی ہیں جن میں آیا ہے کہ جب کوئی روح پہنچتی ہے تو آپ اس میں باتیں کرتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کہاں ہے فلاں کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں آیا تو پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا وہ دنیا سے چلا گیا اور یہاں تک نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کسی اور جگہ چلا گیا یعنی اللہ نہ کرے مگر جہنم میں پہنچ گیا تو وہ اس چیز پر خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کون ان کے لیے آیا ہے اور اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے حضیرت الخد سے جو چیزیں آتی ہیں اللہ کی اجازت سے اس کی اطلاع بھی دنیا میں ہو جاتی ہے اور اس اطلاع کا ذریعہ خواب یا بن کر ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ تو ضرور پاک ہونے کی بات ہے ایک چیز ہے نا مضروف بدلتا رہتا ہے جو زخ بدلتا رہتا ہے مضروف ایک ہی رہتا ہے علم جو ہے جو اللہ کی طرف سے عنایات ہیں وہ دودھ کی شکل میں آپ سمجھ لیں اب برتن گندا ہے تو اس میں گندگی مل جائے گی برتن ہے تو وہ صاف ہوگا تو یہ ہوا کرتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کی ایک مثال آپ سے ارد کریں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر ابرار والے ہی نام تھا ان کا تو اٹھارہویں انیسویں صدی میں پیدا اور گھر والوں نے بھیج دیا کہ جاؤ کوئی کام کرو تو وہ آگرے سے چل کے کہیں اور گئے ایک نواب ہم لازم ہو گئے گھر کو پیسے بھیجتے گئے پھر ان کی حیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایسی نوکری کروں کسی نواب کی تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میڈیکل میں داخلہ دلا دو میں ڈاکٹر بنوں گھر والے انہوں نے کہا کہ تم دماغ تمہارا درست ہے اتنے تمہاری عمر نہیں ہے اور اتنے بچے ہو جو میڈیکل کی تعلیم ہے اور انگریزی کا پڑھنا کوئی آسان بات ہے تو جب بالکل مایوس ہو گئے تو وہ اس نواب کے ہاتھ سے بھاگ کر ایک اور جگہ چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے پوری چار سال میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور ٹیوشن پڑھاتے رہے اور جو پیسے گھر بھیجتے تھے وہ گھر بھی بھیجتے رہے اور پڑھتے بھی رہے اور آتے جاتے بھی رہے چار سال کے بعد جب ڈگری لے کے واپس آئے تو گھر والوں کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ میری ڈگری ہے اور میں ڈاکٹر بن گیا بہت کامیاب ڈاکٹر تھے ایک بیٹا ہوا اس کا انتقال ہو گیا بیٹی ہوئی اس کا انتقال ہو گیا پھر سترہ سال کے بعد سے بیٹا دیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے تو وہ لکھتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے اچانک خواب میں الزما قاسم مانوی اور شیر احمد گنگوئی احمد اللہ علیہ دونوں ملے اور تشریف لائے اس جگہ پہ جہاں میں معروف تھی ہمارے شاید کی ایک جگہ اور جس سے فرمایا ہمارے یہاں بیٹا ہوگا اور صحیح اس کا نام تو کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اب کچھ تو ہونا ہی ہے تو دو گھنٹے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا تو صحیح انہوں نے اس کا نام رکھا اور پھر انہوں نے یہ سن آٹھ کا قصہ ہے یعنی انیس سو آٹھ تو انہوں نے لکھا ہے کہ پھر میں نے طے کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو ضرور دارالعلوم بھیجوں گا تو اس زمانے میں جب میں نے بیٹے کے لیے ارادہ کیا کہ دیوبند جا کر پڑھے گا تو پورے شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کر لیا اتنا برا لوگ جانتے تھے کہ بھلا کہ لکھا پڑھا کھاتا پیتا اچھا خاصا ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا کرتا ہے وہاں وہی مل جاتے ہیں جن کے گھر کھانا نہ ہو تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور یہ تھے وہاں کئی احمد صاحب پر آوازی رحمت لارے جنہوں نے برہان رسالہ نکالا اور انہوں نے اس میں اس کی بھی تفصیل لکھی اپنے والد کے انتقال پہ لیے اور برہان بڑے کامیاب ہندوستان سے نکلتا تھا آپ کی نکلتا ہے اور بہت کاپ کے رسالے جو چند ایک رسالے علم کے لیے معروف ہوئے ہندوستان میں اس کے بانی یہ تھے وہاں رحمت پر وادی رحمت اللہ علیہ اور انور شاہ صاحب رحمت اللہ کے شاگرد تھے بہت انہوں نے پڑھا حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے تھے تو یہ اس لیے مثال تھی کہ اس طرح ہوتا ہے ان کا جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو عالمی مثال میں اس کا عکس ایسے آتا ہے لوگوں کے ساتھ جو آپ کنیکشن جڑتا ہے اس کا وہ ہے عالم مثال سے قبر آ جانا کہ یہ چیزیں اسی طرح عالمی مثال میں یہ سب سے اعلیٰ درجے کی مثال ہے کہ کوئی آدمی خواب میں جو کچھ دیکھے وہی چیز پوری ہو جائے اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کروایا کہ میری نبوت کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ آخر جو چیز میں دیکھتا تھا صبح وہی چیز ظاہر ہو جاتی بہت جگہ ایسے آیا جب صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیکھی وہی چیز پیش آ گئی اس کے بعد دوسرے درجے وہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک چیز دکھائی جاتی ہے آگاہی مثال میں اور اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے اب اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اور اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ جن کو لائے ہیں ان میں سے ایک تو خوف کی ایک وہ چیزیں ہیں جو قیامت میں سامنے آ جائیں گی مثلاً شاہ صاحب رحمت اللہ نے دوسری حدیث جو یہاں نقل کی ہے وہ جی یہ ہے کہ مشکات شریف وغیرہ میں بھی آتی ہے بہت سی بھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں یہ دو روشن صورتیں ہیں جو لائی جائیں گی ایک سورہ بقرہ کا احساس فرمایا اور ایک سورہ آل عمران کا احساس فرمایا اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں حاضر ہوں گی اللہ کی خدمت میں شفاعت کے لیے اور پھر ارشاد ہوا کہ میں دیکھتا ہوں جیسے کہ غوام وہ دونوں بادل ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ جیسے یعنی کہ وہ دونوں غیا ہے یعنی ہر وہ چیز جو انسان پر سایہ کر لے پر ایسے ہیں میں نے میں دیکھتا ہوں ایسے ہیں یہ فرمایا کہ دیکھو ایسے ہیں جیسے پرندوں کی دو کتارے دو کتارے ہیں اور وہ اللہ سے جھگڑا کریں گی اس آدمی کے متعلق جو ان دونوں کو پڑھتا اب یہ دو صورتوں کی تصویر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بتائی یہ ہے عالم اب سورہ بقرہ کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسی ہے سورہ عالم کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسی ہے لیکن قیامت میں یہ کس صورت میں آئیں گی یہ فرما دیا بڑی ہی خوشنما صورت میں چمکدار صورت میں یہ قرآن کریم کا وہ نور ہے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث کی شرح میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کے لیے مختلف چیزیں حاضر ہوتی رہیں گی جب کتاب شروع ہوگا تو قیامت میں ہر نبی علیہ السلام کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے ہاں شفا کریں اللہ کے ہاں سفارش کریں اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی یہ ہوگی کہ اللہ بخش دے لیکن اللہ اس دن لوگوں کی چیزوں کی عزت اور احترام ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہے گا کہ تم بھی سفارش کر لو تم بھی کر لو تم بھی کر لو تو سب سے اچھی سفارش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر جب سفارش کرنے والے کر چکیں گے تو بعض روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت شروع کی جائے گی بعد سے پتا چلتا ہے کہ آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی جو سب کو نفع پہنچائے گی اب کیا کیا چیزیں وہاں سفارش کے لیے آئیں گی نیکیاں آئیں گی سفارش کے لیے وہ جذبات جو کسی انسان پر غالب تھے وہ جذبات آئیں گے ایک آدمی کے انفاق کی طویل اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا وہ آئے گی اور وہ کہے گی کہ اللہ انسان کو بخش دے پھر اسی طرح مادری چیزیں آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ وہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ضائع ہو گیا تھا وہ بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادری چیزوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص کی آزمائش کی گئی حدیث کے جو الفاظ ہیں نا غور کرنے کے قابل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آزمائش کی گئی تین بہنوں کے ذریعے یا تین بیٹیوں کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد میں بیٹیوں کا پالنا یہ ایک آزمائش کی چیز ہے اور آپ نے فرمایا جس نے ان بہنوں کو یا بیٹیوں کو تعلیم دلائی پھر ان کو ادب سکھایا پھر ان کی شادی کر کے انہیں گھر بھیج دیا تو وہ آئیں گی اور اللہ کے ہاں سے اپنے والد کو چھڑا لیں گی ایسا باپ جس کے لیے خدا کیا ہاں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اسے جہنم میں بھیج دیں تو وہ چمٹ جائیں گی آ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہم سفارش کرتی ہیں اور اسے وقت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کی وجہ سے باپ کو یا بھائی کو جو بھی ہوگا اسے وقت دیں گے اسی طرح قرآن کریم کی سفارش آئے گی قرآن میں سے یہ دو صورتیں جو ایسی ہیں سورہ بکرا اور عمران اس کے متعلق خاص طور پر ایسی ہیں جن کی صورت ہوگی شکل اسی طرح کی ایک چیز ابن عربی رحمت اللہ نے بھی لکھی ہے ابن عربی رحمت اللہ نے اپنے مشاعر میں سے ایک بزرگ یا یعنی ان کے متعلق لکھا ہے ایک عورت کے متعلق لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انجلس میں ٹرین میں میں ایک جگہ گیا میرے والد نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ اس شہر میں فلاں فلاں اور یہ عادلہ رہتے ہیں وجہ جاؤ ان کی خدمت میں رہا کرو تو میں ان کی خانقاہوں میں گیا یا کہ اللہ کو یاد کرتا رہا پھر انہوں نے اس کے بہت عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں جو انہوں نے خود دیکھے کتاب خود سن کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے پھر انہوں نے ایک اور چیز کا بھی لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی لوگ تعریف کرتے تھے کہ یہ اس زمانے کے اولیاء کرام میں سے ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی عمر اس وقت اسی برس سے زیادہ تھی لیکن میں اتنا حیران ہوا کہ ان کا چہرہ جیسے جوانی کا چہرہ ہوتا ہے تھا اور بے پناہ انوار برس رہے تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت منسوخ رہتی تھی تو مجھے نظر نہیں آتا تھا ایک جملہ جب وہ کہتی تھی وہ کہتی تھی یہ فاتحہ آئی کبھی کہتی تھی سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی فرماتی تھی فاتحہ یہ کام کرتے تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ باتیں ہیں لیکن یہ سمجھ کچھ نہیں آتا تھا ایک دن ایک عورت آئی روتی اور اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر چلا گیا گھر سے گم ہو گیا اور کچھ پتا نہیں چلتا تو وہ انہوں نے اس عورت کی پوری بات سننے کے بعد کہا فاتحہ اس کے شوہر کو لیا تو اچانک میں نے دیکھا دھماکہ ہوا اور اس کا شوہر آ کے گرا تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے اس کی ایک شکل اور صورت ہے تو جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو میں صورت کو کہتی ہوں وہ صورت کر دیتی ہے اب یہ کیا صورت تھی اس کی یہ نہیں نظر آتی ہوگی جو کچھ وہ دیکھتی ہوں گی مگر یہ چیزیں ایسی ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا اس کے میں فلاں شہر میں تھا بس اس کے بعد جو کچھ پتا نہیں بازار میں جا رہا تھا کسی نے اچانک دبوچا اور یہاں آپ سے پھینک دیا مجھے نہیں پتا کیسے آیا ہوں کیا ہو گیا لیکن میرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے تو اس کی اس کی اصل بھی یہی ہے اس کی ایک اصل ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے مسند لکھی ہے اس میں ایک حدیث آتی ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ صورتوں کی اپنی اپنی شکلیں ہیں اور یہ صورتیں جو ہیں جن کی شکشکال مخصوصہ ہیں جن کی خاص شکلیں ہیں یہ انبیاء علیہ عالم والسلام جانتے ہیں یا پھر عالم کش سے جن لوگوں کا گہرا تعلق ہوتا ہے ان کو کبھی کبھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اور اسی کا جو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اس بات کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کوئی آدمی اس وقت تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس تب کو نہ جانتا وغیرہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ایسی ایسے بھی لوگ ملیں گے دنیا میں جو شاعری ہیں ولی اللہ رحمت اللہ کے فلسفے کے لیکن اس کے تصور کو جانتے نہیں اس کی وہ انکار کرتے ہیں کہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی شاہ صاحب رحمۃ اللہ پھر سوچی تھے اس کی انہوں نے ان چیزوں کو لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ کی قبر اب میں ہے باقی ساری قبریں وہاں مل گئیں تین قبریں باقی عجیب بات ہے اللہ تعالی کی کرشمے اگر دیکھنے ہوں اور خدا کو اگر پہچاننا ہو تو آدمی کے لیے بڑی چیزیں ہیں سوچنے کی ساری زندگی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ مخالفت کرتے رہے قبروں کی کب قبریں پتہ ہونی چاہیے قبریں توڑ دینی چاہیے توڑ دینی چاہیے اور انیس سو اٹھائیس میں چھبیس میں جب فرانسیسیوں نے قبضہ کیا دمشق پہ شام پہ تو انہوں نے وہاں پر کافی یونیورسٹی بنا تو ابن انتظامیہ رحمت اللہ علیہ عمر ہر صوفیہ کے مخالفت میں بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا بہت زیادہ چیزیں یہ بدلتا ہے یہ بدلتا ہے یہ بدلتا ہے لیکن جب ابن تعمیر رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو قبر کی جگہ انہیں سفیا ہی کے قبرستان میں سب سے زیادہ سوفی جہاں شام میں دمشق میں دفن تھے قبر شہر کی بنی ہوئی اور انیس سو چھبیس اٹھائیس میں جب انہوں نے کہا یونیورسٹی بنایا تو یونیورسٹی دمشق میں جگہ چاہیے تھی جتنی اولیاء اللہ قبریں تھیں سب جسمات کر دی اور اب تک وہاں پر یونیورسٹی ہے اور پتا ہے کہ یہاں پر نیچے قبریں لے لے کے ایک ہی قبر باقی رہی پہلے زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ قبریں پکی نہیں ہونی چاہیے پکی قبر ایک ہی شہر کی باقی رہی ہم نے دیکھا تو اسے بھی انہوں نے توڑنے کی کوشش کی لیکن پتا نہیں ٹوٹی کیوں نہیں ہو لیکن اس کے اوپر جو کتوا رکھا ہوا تھا کتوا بھی سارا ٹوٹ گیا صرف آخر پر ایک سطر رہ گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر رحمۃ اللہ کے سات سو اٹھائیس ہجری شہر جس چیز کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے وہ چیز ان کے ساتھ پیش آئی ان کی قبر بھی باقی رہ گئی ان کے میں اتنے کثیر مطلب تارے کی قبر ہے اور اگر سیدھا لیتے کوئی آدمی وہاں تو وہاں پر جو نظامیہ رحمت اللہ کا دایاں ہاتھ ہے جہاں پر ایک قبر باقی ہے اللہ جانے کس کی قبر ہے ایک تاریخ کوئی پڑھے تو پتہ چلے کس کی قبر ہے جیسے تین قبریں وہاں باقی رہ گئی باقی سب توڑ توڑ کے انہوں نے برابر کر دیا ابن کثیر رحمت اللہ ایسی روایت وہاں لائے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں باقاعدہ یعنی ایسے ہے جیسے آپ جیسے آپ کس چیز کو بناتے ہیں بچے کھیلتے ہیں تو وہ گیم پہ کوئی چیز بناتے ہیں یا جیسے کوئی تصویر بناتا ہے تو پہلے سر بنائے گا پھر دھڑ بنائے گا یہ چیز یہ چیز یہ چیز اس طرح کی ایک حدیث ایک روایت آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں جب نازل ہوتی ہیں تو ان کی عالم مثال میں کیا چیزیں آدمی جب پڑھتا ہے تو ان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کرنا ہے یہ اس طرح آئیں گی جیسے کہ بادل ہوتے ہیں جب یہ فرمایا کہ سب باندھے ہوئے آئیں گی تو پرندے اگر کھٹے اڑ رہے ہوں تو ان کے خروں کی ایک سب گویا بن جاتی ہے تو صلی اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ اس طرح یہ آئیں گی اور جو انہیں پڑھتا تھا اس کی سفارش کریں گے سورہ بکرا اور سورہ آل عمران کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت متعدد مضامین بیان کرنایا ہے اس کا تعلق اس کے تفصیل سے ہے اس کی نہیں بات ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تیسری مثال کیا تھا رحمۃ اللہ نے جی اور انہوں نے فرمایا کہ قیامت میں آماد لائے جائیں گے اور نماز لائی جائے گی صدقہ لایا جائے گا اور روزہ لایا جائے گا پھر حضرت چاہتا رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حدیث نقل نہیں کی لیکن یہ پوری حدیث مشکات شریف کی کتاب الرفاق میں آتی ہے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور میں لائے جائیں گے اور سب سے پہلے جو عمل حاضر ہوگا وہ نماز اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اتنا پکھائیے سلاد تو بالکل ٹھیک ہے تو بہت اچھی چیز ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز جو لائی جائے گی وہ صدقہ ہوگا اور زکات کو صدقے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اسے کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے پھر تیسری چیز جو لائی جائے گی وہ قیام ہے روزہ ہے اس پہ لایا جائے گا پھر چوتھی چیز جو لائی جائے گی اس آدمی کی عام نیکیاں ہوں گی انہیں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد قبول کروا لیں گے اور کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر آخر پہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں آئیں گی اپنے اپنے جسم کے ساتھ اور آخر پہ اسلام آئے گا اللہ تعالیٰ اسلام کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں قبول ہے اور پھر صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آئے پڑھی اور آپ نے کہا امین جب تک غیر اسلام دین اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا قیامت اس انسان سے وہ دین قبول نہیں کیا گیا اس لیے کہ اسلام اکیلا وہ دین ہے جو ہمیشہ رہا ہے اسلام کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی آخری دین یا ایسی چیز ہے بلکہ اسلام کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ اسلام شروع ہی سے دین دین کے دو حصے ہو گئے ایک حصہ وہ ہو گیا جس کا تعلق آماز سے اور ایک حصہ وہ ہو گیا جس کا تعلق عقیدے سے اور اللہ کے ہاں اصل میں جو چیز مطلوب ہے انسان سے وہ صحیح عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اوپر تک چلے جائیں آدم علیہ السلام السلام تک ایک ہی عقیدے میں تو کبھی تبدیلی آئی نہیں کوئی نبی علیہ صلاح تعلیہ ایسے نہیں آئے جو تقدیر کے ممکن ہوں نہ کوئی نبی ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ ماں اللہ خدا ایک نہیں دو ہیں تو یہ تقدیر اسی لیے اللہ ہے یہ دین اسی لیے اللہ شرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو سے نو علیہ السلام السلام کو دین دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا اپنا اپنا اپنا کا کا کا اللہ تعالیٰ نے گنوایا نا کہ ان سب کا دین وہی تھا وہ دین اکیلا ایک کیا تھا وہ دین اصل میں اسلام اس دین میں جب کتاب پیدا ہونی شروع ہوئی اس دین میں جب نئے نئے رنگ آنا شروع ہوئے تو اب لوگوں کو آنا شروع ہوا میاریہ السلام کا مثلاً اللہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو اور علیہ والسلام کی قوم ان کے آنے سے پہلے اس قوم نے کیا کیا خدا کے ساتھ شرک شروع کر دیا معاذ اللہ وہ اس طرح سے شرک کی تعریف شروع ہو گئی کہ وہ پانچ آدمی تھے نیک تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کی قبروں پہ جانے لگے جہاں تک بھی بات درست تھی اس کے بعد انہوں نے ان قبروں پر شیطان نے یہ سمجھایا کہ اگر ان کی تصویریں لگا دی جائیں اور تم انہیں دیکھ کر سکون حاصل کرو تو کہتا ہے وہ تو تصویروں تک مسئلہ تھا اس کے بعد جو نسلیں آئی ہیں انہوں نے انہیں پرستی شروع کر دی اور یہ چیز اس طرح شروع ہو گئی اب اس دین میں انہوں نے بت پرستی کو شامل کیا اللہ نے اس سے نئے نبی علیہ السلام السلام آئے پھر تو ہی کی دعوت ہو گئی یہ چلتے چلتے حساب کے علیہ السلام السلام تک پہنچا نسا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے مشرقین ان کے ساتھ جہاد کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا کچھ یقین ختم ہو جاتے تھے ان کی السلام کو بچا کیا جاتا تھا دو چیزیں ان قوموں میں رہی ہیں جن قوموں کے اللہ کا عذاب آیا ہے ایک چیز خدا کے ساتھ شد کرنا اور دوسرے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ جس سے عام اللہ کی مخلوق کو نقصان شعیب علیہ السلام کی قوم تھی کم تولنا اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا اور دوسری طرف ان کے پاس چیت تھا لیکن حضرت ان ساری طرف جب آئے اس وقت انسانیت اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب اللہ نے کہا ہماری طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا بھی اب تم زمین کے قصے زمین پہ نبیڑ لو اپنے تو پھر اس کے بعد سے جہاد شروع ہے پھر سے ادھر مسیح علیہ وسلم آبی اور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ جہاد قیام تک جاری رہے گا اس کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگر یہ جہاد نہ ہوگا تو پھر حق اور سچ کا دین اور مطلب یہ بھی کام نہیں اسی جہاد کو کیا مسجد میں شروع کیا گیا کیا سر رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر اس پر بحث کریں گے تو یہ دین پورے کا پورا انبیاء علیہ السلام کا ایک تھا فروعات میں فرق پڑتا چلا گیا اور فروعات میں کیوں فرق پڑتا چلا گیا اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت تھی کوئی آدمی عقل کے طور سے محض عقل کے طور سے اس فرق کو نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے قوم کے لیے یہ کیوں جائز قرار دے دیا تھا بعض اور کے لیے کیوں ناجائز قرار دے دیا تھا خدا نے ان کے لیے حلال کر دیا دوسری امت کے لیے حرام کر دیا اور یہ بھی نہیں ہوا کرتا اس سے جلدی جلد رحمت اللہ علیہ نے بڑی کام کی ایک بات ان کی تو بہت کام کی باتیں ہیں ان سے ایک چیز یہ بھی لکھی ہے حضرت نے کہ جو چیزیں کٹائی حرام ہوتی ہیں اللہ نے کسی امت میں بھی انہیں جائز دی مثلا خون اس کا پینا کسی امت میں بھی جائز نہیں اس لیے کہ ہمیشہ سے ہر پور سور کا ہوئے یہ کبھی بھی کسی امت کے لیے جائز نہیں رہا اس لیے کہ وہ قطعی طور پر حرام تو کہتے ہیں قطعیات جو ہیں وہ اعمال میں بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اوپر جا کر کہیں پہ جواز کا ہو جائے اور اس میں جواز ہو جائے تو اس لیے یہ جو یہ شاد کرنا ہے یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ دیکھو تمہارے علاوہ اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین قبول نہیں ہے تو یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ اس میں تمام وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو اسلام پر کام یہودی اسلام پر کام تھے اپنے زمانے میں وہ بھی جنتی ہو گئے عیسائی اپنے زمانے میں جس سے دین اور اپنے وہ بھی جنتی ہو گئے اور بعد میں دین میں جو تحقیقات ہوتی رہی ہیں ان میں ایک زمانہ آتا ہے فطرت کا اور زمانہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی ہدایت دینے والا رہا نہیں تھا تو اس کے نصیح علیہ صلاحسلام سے کے صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے یہ جو چھ سو سال کے قریب ہیں ان میں جو لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا اس پہ بہت سے لوگوں کی مختلف آ رہا میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا سے لوگ آ جاتے ہیں یہ تین آدمی جو مکہ مقدمہ سے نکلے تھے کہ ہم اصل دین کہیں جا کر تلاش کریں ان میں بن نوفل بھی اور ان میں حضرت زید حضی اللہ بھی تھے اور ان تینوں دوستوں میں سے ایک جا کے لوگ بھی ہو گئے تھے اور ورقا عنہ جو تھے یہ بھی ہو گئے تھے ورقا گئے ہیں یہ گئے ہیں اور ایک اور بھی تھے یہ تینوں جب گئے ہیں یہودیوں کے پاس تو انہوں نے کہا اللہ کا دین اب یہودیت میں بات کی ہے تو جب یہودیت انہوں نے اختیار کر دی چند دن ان کے پاس ٹھہرے تو اس سے زید نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ یہی دین ہمارا بھی ہے مشرقین مکہ مکرمہ میں خدا کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں یہی کرتے ہو اس دین میں اس دین میں فرق کیا ہے تو ان میں ایک یہودی سمجھدار تھا وہ انہیں الگ لے گیا اور اس نے کہا جس دین کو تم تلاش کر رہے ہو یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ اس دنیا میں اب کہیں بھی نہیں رہا سوائے اس کے تم عیسائیوں میں فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں پر ایک آدمی ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ اصل دین کیا ہے جب یہ وہاں گئے تو ورقا بن نوفل عیسائی اور ورقا جو تھے بخاری کی بالکل آواز میں آیا ہے کہ وہ تورات کا ترجمہ کرتے تھے ابرانی عربی اور عربی ابرانی ایسے ترجمہ کرتے رہتے تھے وہ وہاں پہنچ کے عیسائی ہوتے زید رضی اللہ عنہ بس ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو زید جب اس عیسائی سے ملے تو اس عیسائی نے عیسائیت کی تلقین کی چند دن بعد انہوں اعتراض کیا تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی آج تک میں نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی جو ذبح میں نے کبھی نہیں تھا تو علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے ہو تم میں اور مکہ مکرمہ میں جسے چھوڑ کے آئے مشرقین میں کیا فرق ہے تو وہ پہچان گئے اس نے کہا جس چیز کو تم چاہتے ہو نہ جائے تو جہاں سے تم آئے ہو وہیں وہ آئے گی وہ خدا کا اصل دین وہیں آئے گا اب تم وہیں لوٹ چڑھو بابا انتظار کرو تو زید رضی اللہ نے سب کو چھوڑ دیا اور وہ چلے آئے مکہ مکرمہ میں اور وہ ایسے نیک آدمی تھے جیسے اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تو وکر رضی اللہ عنہ کی بڑی جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی دس سال وہ بڑی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں نے زید کو دیکھا اور فرماتی تھی میں نے ان کو اس وقت دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینتیس برس کے قریب تھی عمر تو میں نے دیکھا وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے اور لوگ جب طواف کرتے تھے تو یہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں یہ عرگوئی کا تلبیہ یہ اسلام نے کوئی نئی چیز نہیں دی تھی ابتدائی الفاظ وہی تھے لا شریک اللہ کرنا چاہیے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم حاضر ہیں یہاں تک پڑھنے کے بعد وہ کہتے تھے اللہ شریکن ہاں مگر اللہ تیرا وہ شریک ضرور ہے جس کو تم نے خود اپنے باپ سے اختیارات دے ہے تو جب یہ عرض کہتے تھے لا شریک الگ تو زیادہ کہتے تھے بس اس سے زیادہ نہ اس سے آگے بولو تو میں نے اس میں بھی دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جو دبا کیا جاتا تھا اسے نبھاتے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ان کا وہ اتنے نیک آدمی سے زیادہ رضی اللہ عنہ کے جہاں میں پتا چلتا تھا کہ وہ اپنی بچی کو زندہ رہا ہے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے نیچے دے دو اور اسے تم زندہ چھوڑ دو میرے لیے اور اس کا میں سارا محافظ ہوں اور تین سو ساٹھ سے زیادہ لڑکیاں اس طرح انہوں نے بچا لی پھر انہوں نے پالا ان بچوں کو پھر ان بچیوں کی شادیاں کر دی اتنے اچھے آدمی تھے وہ اسی لیے رضی اللہ جو شرح مبشرہ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نے میں عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کی سسر ہم دونوں نے پوچھا کہ اللہ رضول وہ آپ کے آنے سے پہلے غیر انتقال کر ان کا کیا ہوگا پھر ہم نے بتایا رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم رضی میں نے کیا میرے والد تھے اور وہ بیت اللہ میں آتے تھے اور لوگ تو ہتھیلیاں رکھ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں وہ الٹے ہاتھ رکھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور کہتے کہ خدا اس وقت دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ کوئی نہیں ہے سوائے ہے اور اللہ کا مجھے پتا ہوتا کہ وہ اصل دین کیا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے میرے اور دین کے درمیان آپ کا سمندر ہوتا تو اللہ میں اس کو بھی عبور کر جاتا تھا کہ میں تجھ تک پہنچوں اور میں اتنا جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے یعنی تو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے بہت اللہ شریک ہے یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصلا میں کل بتاؤں گا ورقہ بن نوکر کے بارے میں بھی یہی ہے حالانکہ ورقہ بھی تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا ہم نے اور کیا دیکھا اور کیا دیکھا اور پھر کہنے لگے اچھا یہ وہی چیز ہے جو موسا علیہ صلاح السلام پہ آئی اور انہوں نے کہا رہتا نہیں ہے جن کاش کے میں زندہ ہوگا اس دن کے لیے جس نے تمہاری قوم کو میں نکال دی اتنی حیرت انگیز بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا تو بڑے تعجب سے آپ نے کرنا کہ آبا مخرج کیا ہوں اچھے مجھے نکال دیں گے مجھے مقصد نکال دیں گے یہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لہسنی اپنی جگہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا ایسے الفاظ آئے بخاری کے آغاز میں کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ضرور تمہاری مدد کرتا اس دن کے لیے جس دن کے اردو تمہیں یہاں سے نکال دیں گے تو برقع رضی اللہ عنہ کی اتنی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کے پاس تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول دونوں کے بارے میں دونوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ فرمایا اور فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا اور اگلے دن دونوں کے سوالات کے جوابات میں آپ نے میں نے رات جنت میں دیکھا ہوں سفید کپڑے پہنے ہوئے ٹہل رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صحابہ رضی سے تو غیر اللہ اسلام کی حالت بھی یہی تھی اس لیے کہ اسلام جس چیز کا نام ہے یہ زمانے فطرت میں جو لوگ شفٹ نہیں کرتے تھے یا باز کرتے تھے یا ان اعمال پر قائم تھے خدا نے ان پر بھی مہربانی کی اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جہاں اسلام کا دین کا نام نہیں پہنچا ان کے بارے میں عشاعرہ کا اور متاثرین میں جماعت ریتی حضرات ہیں سب کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عذاب نہیں مثلاً ایک ہے چین میں پیدا ہوا جاپان میں پیدا ہوا اٹھارہ سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا سولہ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور بالغ ہو گیا اس سے پتہ ہی نہیں دین کا اور دین اس کی زبان میں اس تک نہیں پہنچا ایک تو یہ جسے پتا تھا اسلام کوئی دین ہے نہیں ایک یہ جس کی زبان میں اس تک دعوت پہنچی نہیں اسلام کی اب وہ مر گیا تو اسے کیوں جہنم میں ڈالا دے گی اس نے کیا تصویر کیا اس تک چیز پہنچی نہیں عشاعرہ سارے کے سارے ان کا فریم آتری تھی اور خاص طور پر بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ حقوق کو ہوں گے باقی اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں نہیں ڈالیں گے تو پھر اس انسان کا کیا بنے گا کچھ کا خیال یہ ہے کہ جانوروں کی طرح مٹی میں ملا دیا جائے گا کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب آراف میں داخل کر دیا جائے گا کچھ کہتے ہیں کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا حضرت اللہ علیہ نے اپنی بھی ایک تحقیق لکھی ہے لمبا خط ہے اس میں فرماتے ہیں حضرت اللہ علیہ ظاہر ہے کہ ان کی بات عالم کی ہے کوئی قطعی چیز نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق ہے پھر اپنی اس تحقیق کو انہوں نے تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے اپنی تحقیق ان کے سامنے جب رکھی تو ان سب نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو تو اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا اس سوال کا جواب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے انٹرنیٹ پہ اور بہت سی چیزوں میں دنیا کا سمٹ جانا اس کی وجہ سے جو نئے سے نئے سوالات نئی نسل کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت پھٹکتا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ جی یہ سارے جن میں چلے جائیں گے سارے لوگوں کو عذاب ہوگا کتنے کافروں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا یہ چیز کیسے ہو جائے گی تو ہمارے یہاں عقیدے کی کتابوں میں عشاعرہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر اللہ کا دین اس شخص تک اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا اور اس حال میں مر گیا اس پہ عذاب نہیں ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی بحث فرمائی ہے شاہ شاہی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہ سارے حضرات اس بات کے قائم ہیں تو اسلام جس چیز کا نام ہے وہ تو دین ہے وہ عقیدہ ہے وہ پیش کیا جائے اس انسان کی اپنی زبان میں پیش کیا جائے اسے سمجھایا جائے کہ خدا کا دین یہ ہے تو پھر اس طرح یہ چیز ہوگی بہت نازک بات ہے اسے صرف بات کی حد تک ہی رکھنا چاہیے اپنے پاس سے اس احکامات نہیں جاری کرنے چاہیے جب اضطرار کی حالت اور حاجت اور کیفیت قابل ہوتی ہے تو وہ بہت احکامات کو بدل دیتی ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حاجت وہ کہا اس میں بھی فرق ہیں ایک چیز ہے جس کے بغیر آدمی کا گزارا ہی نہ ہو سکے اس کے لیے تو حکم بدل جائے گا ایک چیز ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن بڑی شدت بڑی مصیبت بڑی تکلیف کے ساتھ اس کے اقامات بدل جاتے ہیں مثلاً ہوا ہے کھانا ہے پینا ہے اس کے بغیر زندگی کام نہیں رہ سکتی اس کے بغیر جینا ہی دشوار ہے بلکہ دشوار کیا موت ہی ہے اس کے بغیر یہ الگ چیز ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن بہت مشقت اور تکلیف میں جیسے نکاح نہ ہو تو زندگی تو بسر کر سکتا ہے مگر بہت مشقت اور تکلیف کے ساتھ حاجت اور ضرورت میں فرق کرتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے مردار اونٹنی کی چربی کی اجازت چاہیے صحابی رضی اللہ عنہ کی جا رہے تھے مسجد احمد وغیرہ میں یہ روایت مل جائے گی تو وہ جاتے ہوئے ان کی ایک دوست کے پاس چھوڑ دو اور انہوں نے کہا بھائی سے رکھ لو میں تو سفر پہ جا رہا ہوں کب آؤں گا واپس اور وہ مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے ان کی بیمار ہوگی تو بیوی نے کہا بھی ذبح کر دو کام آ جائے گی انہوں نے کہا یہ امانت ہے میں تو نہیں ذبح کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا وہ اتنے پکے امانت دار تھے کہ میں نہیں ذبح کرتا ان کی مر جب مر گئی تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھ لیتے ہیں کی چربی استعمال کرنے ورنہ غلط سڑ جائے گی فائدہ آپ کا کیا ہے تو حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ نے انہیں مردار اونٹنی کی چربی استعمال کرنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے حالات ایسے تھے اس کہا نے جو مباحث کی ہیں بہت زیادہ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی اجازت نہیں دی تھی حالانکہ مدینہ منورہ میں قریب ہی تو رہتے ہوں گے آخر پیدل چل کے آئے ہیں تو اتنا بھی تو فاصلہ نہ ہوگا جس چیز پہ بھی آئے ہوں گے پہنچے تو صحیح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہا کہ مدینہ منورہ میں لوگوں سے مانگ بھی اجازت دے دی اس مردار کے کھانے کی اجازت دے دی تو جب اشتہار کی کیفیت کسی انسان پر تاری ہو جاتی ہے اور ایسی کیفیت تاری ہو جائے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو اس لیے پھر حرام چیز کی اجازت ہو جائے اسی لیے قرآن نے کہا تو ہم نے جو اس کی کیفیت میں آ گیا زندگی موت کا مسئلہ پیدا ہو اب ظاہر ہے کسی انسان کا نکاح نہ ہو تو بچے اس کو شدید تکلیف تو ہوتی ہے لیکن زندگی موت کا مسئلہ تو پیدا نہیں ہوتا اس لیے اللہ نے سورج کا کھانا جائز قرار دے دیا جواب اس معنی میں کہ مباح کر دیا کہ کھا لو لیکن معاذ اللہ بدکاری کو جائز قرار دے دیا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس کے بغیر آدمی جی سکتا ہے اس کے بغیر زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا یہ باغی ہر خیر شریعت انسانوں کی ضروریات میں میں اور انسان کی حاجات کرتی ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی قائم رہتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہتی تو اس لیے اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں یہ اچھی طرح سمجھنی چاہیے بات کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زمانے کے مسائل کو حل نہ کر ہم ذرا سا اس موضوع سے ہٹ کے بات کریں <clears throat> وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کبھی بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو زمانے کے ساتھ نہ چل سکے ہوتا یہ ہے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے اور اگر کوئی بھی دین ایسا جو زمانے کے ساتھ نہیں چل سکے گا لوگ اسے اٹھا کر کہیں کوئی نہیں کرتا اللہ نے اسی لیے اسلام کو ایسا دین بنایا ہی نہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ نہ چل سکے اور اسی وجہ سے جو اب متاثرین حنفی کہا ہے یہ جتنے جدید مسائل آتے ہیں نا ان مسائل میں عبادات کو چھوڑ کے جو بھی معیشت کے افواہ ہیں اقتصادیات کے ہیں کی چیزیں ہیں اس میں وہ کھلے بندوں دھڑلے سے دوسرے علما کے اخبار کو بتوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بینکنگ کا نظام ہے کیا ہنسی کا میں یہ مسئلہ نہیں ہے شاپیوں کے لے لو شاپیوں میں نہیں ہے مالکیوں کے لے لو کیوں اس کی چلانا ہے اگر دین میں یہ گنجائش نہ ہوتی اجتہاد کی تو یہ دین بالکل ختم ہو جاتا دو چیزوں سے اللہ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ایک اجتہاد کے ذریعے سے ایک تجدید کے ذریعے کہ جو مجدد آتا ہے دین میں پچھلے ایک سو برس میں جو جو چیزیں زائد وقت کے اعتبار سے نسلیں بدل جانے کے اعتبار سے لوگوں کے ہلو اور مزاج میں جو مبارکہ آ جاتا ہے اس کے اعتبار سے نئی نئی چیزیں جو آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ مجدد آ کر ان کی اصلاح کرتا ہے وہ کہتا ہے اس چیز کو بھی نکال دو اس چیز کو بھی نکالو اس کو بھی نکالو یہ دین نہیں اور دوسری چیز ہے اجتہا کہ جتنا زمانہ بدلتا جاتا ہے اس کے تقاضے اور ضروریات سامنے آتی ہیں اتحاد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کتاب و سنت اصل میں قائم رہتے ہو اور تیسری چیز بڑی اجماع وہ اس کا ہو جاتا ہے اور اجماع ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے جو زمانے کے ساتھ بدلتی ہے اتنی بدل جاتی ہے کبھی کہ اجماع مسلمانوں کا ہو جاتا ہے کہ یہ کام بالکل درست ہے اور اگلی مسئلے دو چار سبزیوں کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اب مجبوری پیش آ گئی ہے اب اجماع اس بات سے ہو گیا یہ بات درست نہیں اتنی فلیکسیبلٹی اتنی لچک خدا نے دین میں رکھی ہے کیونکہ دودھ سمجھ لیں وہ اللہ کا دین ہے زمانہ جو ہے یہ درد ہے یہ پوکھ ہے یہ ایک برتن ہے ہر زمانے میں برتن بدلتا رہے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دودھ کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا برتن بدل رہا ہے وہ دودھ برتن کی صورت اختیار کرتا چلا جائے گا عقیدے میں کوئی آدمی اشتہار نہیں کر سکتا اخلاقیات میں کوئی آدمی اشتہار نہیں کر سکتا اور اس سے بھی نیچے اتر آئے آپ تو عبادات ہیں عبادات میں بھی کوئی آدمی خاص کوئی اشتہار نہیں کر سکتا مثلا یہ نہیں کہہ سکتا اب بھی کہ بس فرض کیجیے عبادت کے درجے میں کہ فلاں فلاں چیز سے نماز حنفی پکار کے ہوتی ہے شافی پکار کیا نہیں ہوتی تو بدل کو ضرورت نہیں لیکن جب اس سے بڑھ کے آگے دیانات کے معاملات آئیں گے مطلب اقتصادیات کا معاملہ آ جائے گا شہادت کا معاملہ آ جائے گا حدود کا معاملہ آ جائے گا ملک میں ملک میں جو قوانین ہیں ان کا معاملہ آ جائے گا عالمی سطح پہ جو بین بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کا معاملہ آ جائے گا یہاں پہنچ کے پھر اشتہار کی ضرورت پیش آتی ہی ہے اور پھر سب سے پہلے اچھے اللہ کے وہ نیک بندے جو اشتہار کی نزاکت کو سمجھتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں کرتے کہ اپنے مطلب کو کسی بھی چیز کو چھوڑتے ہیں پہلے وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں خدا سے <clears throat> کہ ان کی مرتبہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد <clears throat> پھر وہ علم اربا کے درمیان رہتے پھر وہ کہتے ہیں کہ امام کسی کا قول دیکھو کسی اور کہا ہو اس کے مطابق فیصلہ کر لو اس کے مطابق فیصلہ کر لو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اس میں بھی نہیں ہے پھر منتقل زمین میں دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ میں کسی کا قول مل جائے ایما مستحدین باقی جو تھے ان میں کسی کا قول مل جائے پھر اس طرح کرتے کرتے پھر آخر پر پہنچ کر کہیں آج کی باری آئے تو آئے جس کے پیچھے آج کل لوگ پہلے درجے میں پڑے ہوئے ہیں اور پہلے درجے میں یہ پڑے ہوئے ہیں جی پرانا حکم بدل دو بھی کیسے بدل دو یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں اگر کوئی گنجائش پشتوں سے نکلتی ہے تو ہمیں ادھر ہی جانے آپ نئی سرے سے ایک چیز کو کیسے کرتے تو اس اسلام جو ہے وہ زندہ مذہب ہے ہر دور کے لیے اسلام میں اور دیگر ابھیان میں جو فرق پیش آ گیا اس کی بڑی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنے جدید مسائل آتے چلے گئے ان کے یہاں اس کی گنجائش نہیں تھی ان ادیا میں جو گنجائش نہیں تھی تو نتیجہ یہ کہ مذہب اور سلطنت آپس میں ٹکرا تو سلطنت کا غلبہ ہوا اور مذہب مٹ گیا اور اس کا ایک نتیجہ اور اثر آپ ابھی تک محسوس کر سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی اس دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں جو نئی نسلیں آ رہی ہیں ان میں ذرا معذرت کے ساتھ یہ لفظ بولنے پڑتے ہیں مجبوراً لیکن کیا کریں ذرا شرم و حیا نہیں رہی کہ اپنے مذہب کا مذاق ہو عیسائیت کو دیکھیں جیسے عیسیٰ علیہ صلاح السلام کا اس مریم کا اللہ تعالیٰ کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں بت بنائے ہوئے ہیں تو ان بتوں سے کیسے کھیلتے ہیں شریف ہے اس سے کیسے وہ کھیلتے ہیں ہندوؤں کو دیکھ لیں دنیا میں کتنا بڑا مذہب ہے لیکن وہ بھگوان کے نام کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں ان کی فلمیں دیکھے دیکھے کوئی آدمی اگر تو اسے پتا چلتا ہے کہ اچھا بھگوان تو کوئی چیز ہی نہیں وہ ایسے اس کا مذاق اڑائیں گے ایسی ایسی پکیاں اس پہ کٹیں گے اس کے باوجود کے اب بہت ہی پتلا اور برا ہو گیا اب تک اسلام یہ نوبت نہیں ہے کوئی مسلمان اب بھی اس کا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی ہے کوئی مسلمان ایسا ڈرامہ نہیں بنا سکتا کہ قرآن کا مذاق اڑائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی لفظ کہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دین زندہ دین ہر دور میں جو جو, جو اس دور کے مسائل تھے ان کا حل پیش کرتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے یا نہیں یہ ایک الگ تنظیم ہے جس کا تعلق سے اٹھتا ہے مگر اس دین میں اب تک کتنی زندگی باقی ہے نمو باقی اور باقی ادھیان میں یہ نہیں ہوا تو اس کا انجام بھی دیکھ لو اس کا انجام بھی دیکھ لو نے انبیاء علیہ تک بنا ڈالی اور کیا کچھ کر ڈالا یہاں اب تک کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسلام کو دین کو اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا سکے یہ اسلام خود زندہ ہونے کی دلیل ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اسلام آئے گا اب اسلام کی کیا شکل صورت ہوگی یہ عالم مثال کی ایک چیز ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے تم اپنی اچھی شکل و صورت میں کس طرح آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے تم ٹھہرتے ہو اور تمہارے ساتھ ہی ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں چلے یعنی لوگوں میں جو اسلام لے کے آئے گا اس کا دین قابل قبول ہے اور جو نہیں لے کے آئے گا اس کا دین قابل قبول ہے ایک اور صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب رحمت اللہ فرماتی کہ معروف اور منکر یہ دونوں اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے کے دن اور جو معروف چیز ہے وہ خوشخبری دینی گرے گی اور جو منکر ہے وہ لوگوں سے کہے گا کہ ہٹو دور ہو جاؤ مجھ سے اور لوگ اس سے چمٹتے چلے جائیں امر بن معروف اور نہیں یعنی منکر مشہور الفاظ ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے نیکی کا کام کرنا اور برائی سے روکنا تو نیکی اور برائی دونوں اللہ کے حضور میں پیش کی جائیں گی اب نیکی کی صورت کیا ہوگی یہ عالمی کے خاص صورت ہے اللہ ہی جانتے ہیں کیسی ہے لیکن یہ اس کی ایک صورت ہے برائی جو پیش کی جائے گی تو برائی کی کیا صورت ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے اپنی اچھی اچھی شکلوں میں آئیں گے تو جو نیکی کا کام ہے یہ خوشخبری سنائی اسی لیے سورہ عال عمران میں جو آیا ہے نا کہ ہر آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے ہاں جا کر پائے گا تو اس کی تصویر میں میں سے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نیکی آدمی نے کیا ٹھیک اسی صورت میں وہ اللہ کے یہاں پائے گا نماز اچھی پڑی تھی اچھی پائے گا بری پڑی تھی بری پائے گا جو برائی کی تھی وہ بھی اس کا بھی ایک خاص شکل صورت ہے تو نیکی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی روایت لائے ہیں تو نیکی جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبری سنائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بخشش ہے خدا کے یہاں سے مہربانی ہیں خدا کے یہاں سے عنایات ہیں یہ نیکیاں سفارش کریں گی اللہ کے ہاں اور لوگ اللہ کے عذاب سے ہٹتے چلے لوگ کہے گا کہ اللہ کی بھی تھی اور دعوت میری بھی تھی میری دعوت کو تم نے قبول کر لیا خدا کی دعوت کو رد کر دیا یہ کیا چیز ہے وہ مظہر سب سے بڑا مظہر شیطان جو لوگوں سے گناہ کے کام کراتا ہے وہ بھی قیامت میں بیداری کا احساس کرے گا اس چیز سے چھوٹی ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دی کہ برائی جو ہوگی وہ کہے گی اس سے دور رہو دور رہو یعنی میری وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے اور لوگ ہیں کہ اس کے ساتھ چپکتے چلے جائیں گے کہ لوگ ان گناہوں میں دنیا میں مبتلا تھے قیامت میں وہ گناہ انسان کو اپنی طرف کھینچیں گے اور انسان اس سے ڈرے گا اسی معنی میں وہ حدیث کی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے گلے میں سانپ ڈال دیا ہاں۔ جائے گا اور وہ ڈرتے گا تو کہے گا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم کون ہو تو کہے گا میں وہی مال اور دولت ہوں جو دنیا میں تم نے جمع کر کے رکھی تھی تمہارا کم کیوں جس میں سے تم نے زکات دی تھی تو سانپ اس کو کاٹنے لگے گا یہ وہی مال اور دولت ہے جس کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے پھر شاہ صاحب اللہ علیہ حدیث جی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنوں کو اٹھائیں گے اور جمعے کو دن جمعے کے دن کی جو باری آئے گی اللہ کے حضور میں پیش ہونے کی تو یہ روشن اور چمکدار دن ہوگا اس لیے کہ جمعے کے ساتھ اللہ کی بہت سی عنایات وابستہ جمعے کے دن کا انتخاب ایسے ہی نہیں ہو گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اللہ کی رضا کے مطابق ہوا ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ نے ایک دن پورے ہفتے میں رکھا اور اس دن کی عبادت کو خدا کو خدا کو بڑی پسند ہے تو آپ اس کو چن لیں اور یہ چیز جو تھی پچھلی امتوں کو بھی دی گئی سب سے پہلے یہودیوں کو کہا گیا کہ ایک دن ہے تو انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا اور اللہ نے ان سے کہا کہ اگر ہم برکتیں دیں گے لیکن یہ وہ دن نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے عیسائیوں نے اتوار اور پھر حضور صلی اللہ علیہ نے جب جمعے کا متعلق لکھا تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا یہی وہ دن ہے جس کے لیے جس کی جس دن کی اگلے جمعے جمعے تک کے کے ایسا نور پیدا کرنے کا کا دینے والا نہیں سورہ باپ دن پڑھنا اور بہت بڑی چیز ہے ایک مالکی فقیر تھے یہ پہلے بھی آپ نے کیا تھا شافی اور مالکی دونوں اپنے اپنی کتابوں میں اپنے ہی لکھتے ہیں اور وہ قبرستان میں کھڑے تھے اور رو رہے تھے تو کوئی شاگرد گزرا اس کچھ کہا حضرت کیا ہوا تو کہنے لگے کہ یہ میرے دوست کی قبر ہے کل اسے دفن کیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کے ساتھ قبر میں جو بھی ہو مجھے بھی دکھایا جائے تو رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت خوش تھا تو مجھے اس سے بڑی محبت تھی تعلق تھا کہ دوستیاں ایسی ہوتی بھی ہیں اور ان کی بھی اصل حدیث سے ثابت ہے یہ اسبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بڑے گہرے دوست تھے عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ اور اتنی محبت تھی عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرے کے ساتھ ہی دفن ہو گئے وعدہ انہوں نے کر لیا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ سے اس لیے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں لوگ انہیں معمولی درجے کا سمجھے بیٹھے ہیں اس کی یہ روایتیں سناتے ہیں کہ وہ وہ وہ جنت میں گزرتے ہوئے جائیں گے اور ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا لوگوں کو پتا نہیں کہ عثمان عبد الرحمان ابن عوف شرح مبشرہ میں ہیں بدری ہیں عہد میں شامل ہیں بیت رضوان میں شریک ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو جن لوگوں سے آپ بہت خوش تھے اور جنہیں اپنی بالکل وفاق کے قریب دعائیں جن کے لیے کرتے ہیں ان میں الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے شرط کا اور عزت کا اور مقام کا اندازہ اس سے کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھیجی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے جگہ دے دی جائے قبر کی کیونکہ گھر تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ سے جا کے کہنا کہ میں نے انہیں جگہ دی وہ بہتر والا نفسی اور میں نے اپنی قربانی زندگی جان کی قربانی کی یہ ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تیئیس ہجری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مانی اور خوشی سے لیکن فرمایا کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو اور ان کی کی قبر کے ساتھ جگہ چھوڑ رہی ہوں لیکن دس سال کے بعد بتیس ہجری میں جب عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے وفات کا مرض شروع ہوا نا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود پیغام بھجوایا کہ آپ اجازت دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے عبد سلیمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں نے عثمان سے وعدہ کیا تھا کہ میرا انتقال ہوگا تو ہم دونوں ایک ہی جگہ رہیں گے تو مجھے جنت الوقی میں عثمان ابن رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا بہت بڑی نسبت بڑا مقام ہے آدمی سوچے تم المین رضی اللہ عنہ نے خود ہی نے کہا کہ آپ یہاں آپ کی قبر بنا دیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے وعدے کا ہی اور پاس کیا تو ہوتی ہے دوستی محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا مقام مجھے دکھا دے تو میں نے دیکھا وہ دوست بڑا خوش تھا تو میں نے کہا کیا ہوا جب آپ نے کر چلے گئے نا تو ایک کتا میری قبر میں آیا تو مجھے اس سے بڑا ڈر لگا کہ ابھی یعنی کیا کرے گا تو ذرا سا پھونکا تو ایک لڑکا آیا بہت خوبصورت یہ وفات کے مرض میں لوگوں کو ایسی چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا بہت خوبصورت لڑکے آئے انہوں نے یہ کیا یہ کیا وہ اصل کیا ہے اصل وہ ہے کہ ابراہیم علیہ والسلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا نا تو وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور وہ لوت علیہ السلام کے لیے عذاب لے کے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں رکے ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے بچڑا رکھا کہ کھائیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں چل رہے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے قرآن نے سارے یہ واقعہ کئی جگہ سے بیان کیا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ہم تو انسان ہی نہیں ہیں ہم تو پیچھتے ہیں اور ہم جگہ جا رہے ہیں خدا کا عذاب لے کے تو خوبصورت لڑکے جو نظر آتے ہیں نا بعض لوگوں کو وفات کے مرض میں وہ اصل میں فرشتے ہوتے ہیں اور انہیں بشارت دی جا رہی ہوتی ہے کہ بس اب کام پورا ہونے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس دوست بتایا کہ میری قبر میں ایک بہت خوبصورت لڑکا آیا اور اس نے اس کتے کو ڈانٹ دیا تو کتا چلا گیا تو میں نے ان سے پوچھا کون ہے جنہوں نے مجھے اس دہشت بچا لیا تو انہوں نے کہا میں سورہ کاف ہوں جو ہر جمعے کو پڑھا کرتے اس کی ایک شکل صورت بن کے آ گئی نا اس لیے جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے کا حکم دیا گیا جمعے سے جو پہلی رات ہے یعنی جمعرات کے دن گزارنے کے بعد جمعے کے دن جمعے کے دن شروع ہونے سے پہلے درمیان کی جو رات ہے اس کی عبادت کو بھی ترجیح دی گئی فضیلت دی گئی اس لیے کہ اس کے بعد ایک مبارک عمل شروع ہونے والا ہے غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میں پھر اسی طرح جمعے کے دن اثر اور مغرب کی نماز کے درمیان جمعے کے دن بتایا گیا ہے کہ مطلق ایک گھڑی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو کوئی اس میں دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے بعض آپ کا خیال یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے امام جب خطبہ دیتا ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان جو بیٹھتا ہے یہ وہ گھڑی ہے وہ وقت ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے اکثر روایات اس طرف نہیں ہے کہ جمعے کے دن اثر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں وہ گھڑی آ جاتی ہے بعض آپ کا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن جو صبح شادی کے اس کے بعد آتی ہے بہت سے اقوال ہیں اس میں اگرچہ لیکن جمعے کے دن کے متعلق یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے خوبصورت اس روشن دار چمکدار بنا کر وہ اللہ کے یہاں آئے گا پیش کیا جائے گا یا آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو اس دن میں ہوتے ہیں وہ نور اور اس روشنی کا باعث بنیں گے اس کی اب اپنی ایک خاص شکل ہے جمعے کی عالم مثال میں جمعے کی ایک شکل ہے مگر ہم آپ نہیں جانتے ہم اتنا جانتے ہیں کہ زمانہ ہے ٹائم ہے ہمارے لیے تو جمعہ اور ہفتہ دونوں برابر ہیں یہ یعنی شکل جو کوئی تو ٹائم وائز تو دونوں برابر ہو گئے نا